اور بے شک ہم نی تمہیں زمے میں جماؤ ٹیکانا دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگ کے اسباب بنائی بہت ہی کم شکر کرتے ہو